بسم الله الرحمن الرحيم پیشکش امت استوڈیو انیس سفر چودہ سو ستائیس ہجری انیس مارچ دو ہزار چھ شیخ ابو ذر حفظہ اللہ ڈیموکریسی یعنی جمہوریت کی حقیقت के بیدار ہو بیدار ہو تو پہ دشمن چین کر اس پر ہی گولا بار ہو جا کے تے اسم پل کر سر تسلیم ہم ماں جانی بے کپ ہو نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا میرے محترم دوستو بزرگو اور بھائیو بہنو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو ہر نظام کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی نظام اسلام کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتا اسلام اسلام ہے کمیونزم سیکولرزم سیونت اشتراکیت اور اباحیت اور الحاد اسلام نہیں ہے اور نہ ہی ڈیموکریسی یعنی جمہوریت کا اسلام سے دور کا بھی کوئی واسطہ یا تعلق ہے اسلام وہ نظام حیات اور قانون زندگی ہے جسے اللہ جل جلالہ نے تا قیامت الہی دین کا درجہ دیا ہے قال تعالی ان الدین عند اللہ الاسلام جس کے علاوہ کوئی بھی دین اللہ تعالی کے ہاں قابل قبول نہیں استعیذ باللہ ومن يبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرین اس قانون زندگی کو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کرام رضی اللہ عنہم نے اپنی اپنی زندگیوں میں عملی جامہ پہنایا پھر تابعین اور صالحین رحمہم اللہ نے اسے دوام بخشا اور جب تک مسلمانوں نے اسلام کو اس کی حقیقی شکل میں برقرار رکھا اس کی حفاظت کی اللہ تعالی نے بھی ان کی حفاظت کی دنیا کا حاکم انہیں بنایا اس نیلی چھتری کے تلے اور زمین کے نیچے جو بھی سیاہ و سفید خزانہ تھا مسلمان اس کے مالک رہے کافر و مشرق جزیا دے دے کر ذلت و خاری کی زندگی گزارتے رہے یہ سب کچھ کیسے اور کیوں تھا جواب ظاہر ہے کہ ان مسلمانوں نے اللہ کے دین کی مدد کی تھی چنانچہ خداوند متعال بھی ان کی امداد کرتا رہا اپنے وعدے کے عین مطابق حقا علينا نصر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یحفظ اللہ یحفظ کا تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا مگر جب مسلمانوں نے اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مارنا شروع کر دی کبھی روسی کمیونزم کو اسلام قرار دینے لگے کبھی عیسائی لذت پرستوں کی سیکولرزم کو اسلام قرار دینے لگے تو اللہ تعالی نے مسلمانوں پر ایسا عذاب مسلط کیا جو ٹلنے کا نام نہیں لیتا مسلمان ہر طرف رسوا اور ذلیل ہو رہے ہیں آج لوگ جمہوریت کو اسلام قرار دینے یا اسلام کو جمہوریت کا جامع پہنانے کی منحوس کوشش میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں روسی الحاد و اشتراکیت کا جنازہ الحمد بڑی ذلت و خاری کے ساتھ نکلا وہ لوگ جو کل تک لینن اور اسٹالن کے مجسموں کی تعظیم و تقدیس کیا کرتے تھے اور انہیں سجدے لگاتے تھے ان مجسموں کو انہی کے پیروکاروں نے اٹھا کر پھینک دیا پاؤں تلے روندا یہ افغان جہاد کی برکت سے ہوا کمیونزم کے بعد سیکولرزم یعنی مادر پدر آزاد نظام کے تابوت میں بھی آخری کیل ٹھونک دی گئی ہے ان نظاموں کی بربادی کے بعد اب ایک نیا شیطان آ کھڑا ہوا ہے جس کا نام جمہوریت یا ڈیموکریسی ہے آج کی اس مجلس میں جمہوریت کے بارے میں مختصر معلومات پیش کی جائیں گی جمہوریت کے بارے میں پہلی بات جمہوریت در حقیقت ڈیموکریسی کا ترجمہ ہے یہ یونانی زبان کے دو جملے ہیں ایک ہے ڈیموس جس کے معنی ہیں عوام دوسرے ہے کراٹوس جس کے معنی ہیں حکومت یعنی عوام کی حکومت یہ بات الہی قوانین اور اسلامی شریعت کے بالکل خلاف ہے شریعت اسلام اللہ کی حکومت کی قائل ہے نہ کہ عوام کی حکومت کی قال تعالی ان الا اللہ حکم صرف اللہ کا ہے دوسری بات ڈیموکریسی میں اکثریت کا اعتبار ہوتا ہے جبکہ شریعت اسلامیہ میں اعتبار حق کا ہوتا ہے اگر باطل والے اکثریت میں اور حق والے اقلیت میں ہوں تو اسلام برحق افراد ہی کا اعتبار کرتا ہے اکثریت کا نہیں اور نہ ہی اقلیت کا چنانچہ مشاہدے کی بات ہے کہ اگر کوئی بدکار زناکار کسی متقی و پرہیزگار عالم دین کے مقابلے میں زیادہ ووٹ یعنی اکثریت حاصل کر لے تو وہی ذمہ میں حکومت سنبھالتا ہے جبکہ قرآن کریم اکثریت پر یوں رد کرتا ہے استعید باللہ وما اکثر الناس ولو بمؤمنین یعنی لوگوں کی اکثریت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے باوجود ایمان نہیں لائے گی نیز فرمایا ولا کن اکثر سلا عالمون اکثریت علم سے عاری اور جاہل ہوتی ہے نیز فرمایا ولا کن اکثر سلا یشکرون یعنی اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہوتے بارہا ایسا ہوتا ہے کہ اکثریت باطل پر ہوتی ہے اور اقلیت برحق اور پھر اللہ جل جلالہ انہیں غلبہ عطا فرما دیتے ہیں استعید باللہ کم من فئت قلیلت غلبت فئتا کثیرتا بإذن اللہ مختصر یہ کہ اکثریت و اقلیت اہم بات نہیں ہے اہم بات برحق ہونا ہے چنانچہ اللہ تعالی نے اہل حق اور سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم دیا ہے نہ کہ اکثریت کے ساتھ ہونے کا استعید باللہ یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ انبیاء کرام علیہ السلام اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے قصص و واقعات آپ ملاحظہ فرمائیے ان پر غور و فکر فرمائیے آپ پر یہ بات روز روشن کی مانند ظاہر ہو جائے گی کہ اہل حق ہمیشہ کم تعداد میں رہے لیکن اللہ تعالی نے انہیں کامیاب فرمایا اور اکثریت والوں کو ناکام فرمایا اس سے ثابت ہوا کہ جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اکثریت کے ذریعے ذمہ میں حکومت سنبھال کر اسلامی شریعت نافذ کریں گے وہ فاسد عقیدے اور غلط نظریے پر عمل پیرا ہیں اور یہ بات نظریاتی اختلاف نہیں ہے بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور صلف صالحین رحمہم اللہ تعالی کے راہ حق سے انحراف ہے جس سے اسلامی انقلاب کا خواب کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا اللہ تعالی جمہوریت نامی عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے آمین تیسری بات جمہوری نظام میں عوام کی مرضی چلتی ہے نہ کہ خداوند قدوس کی اگر عوام کی مرضی یہ ہو کہ شراب اور بدکاری کے اڈے بند کیے جائیں تو عوامی جمہوری حکومت مجبور ہوگی کہ شراب اور بدکاری کے اڈے بند کرے اس لیے نہیں کہ یہ اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف ہے بلکہ اس لیے کہ یہ عوام کی مرضی نہیں ہے اس کے برعکس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 يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا اللہ تعالی اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد کسی بھی مومن مرد یا مومن عورت کو کسی بھی قسم کا اختیار حاصل نہیں کہ وہ اس فیصلے کو مانے یا نہ مانے بلکہ اس کا ماننا فرض ہے اور اللہ رسول کی نافرمانی کرنے والے صاف گمراہی میں ہیں پانچویں بات اس جمہوری نظام کی نخوصتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ امت مسلمہ کو قومیتوں مختلف لسانی نسلی دینی اور سیاسی جماعتوں میں بانٹ دیا جاتا ہے حالانکہ اسلام نے اس طرح کی تفرقہ بازی اور جتھے بندیوں کی اجازت نہیں دی بلکہ تمام تر مسلمانوں کو بھائی بھائی قرار دیا ہے اور تعصب و قومیت کو حرام قرار دیا ہے اور تعصب و قومیت کی طرف بلانے والوں کو اور قومیت کی خاطر لڑنے مرنے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے خارج قرار دیا ہے من دعا الى عصبیت فلیس منا ومن مات على عصبیت فلیس منا حاصل یہ ہے کہ جمہوری سیاست میں اس بات کا لحاظ نہیں کیا جاتا کہ جماعت کے کارکن کا دین عقیدہ اور نظریہ کیا ہے بلکہ شرط صرف یہی ہے کہ اس کا تعلق قوم سے ہو اور بس چھٹی بات جمہوری ادارے اللہ کے احکام کو نافذ نہیں کرتے بلکہ لوگوں کے بنائے ہوئے قوانین نافذ کرتے ہیں اور اس کے لیے پوری قوت استعمال کرتے ہیں اس کی حفاظت کرتے ہیں فوج پولیس رینجرز وغیرہ سب اس غیر شرعی نظام کی حفاظت کرنے پر لگے رہتے ہیں چنانچہ جو لوگ باوجود قدرت ہونے کے اللہ کے حکم کو اللہ کے بندوں پر اس کی زمین پر جاری نہ کریں بلکہ اس کا مذاق اڑائیں اور یہ کہیں کہ اسلام جدید دور کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے وہ کافر ہیں ظالم ہیں فاسق ہیں باللہ ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولائک هم الكافرون جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے موافق حکم نہیں کرتے وہ کافر ہیں دوسری آیت میں ارشاد فرمایا ومن لم يحکم بما انزل اللہ الظالمون جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق حکم نہیں کرتے وہ ظالم ہیں اور تیسری آیت میں ارشاد فرمایا ومن لم يحكم بما انزل هم الفاسقون جو اللہ جل جلالہ کے نازل کردہ شریعت کے مطابق حکم نہیں کرتے وہ فاسقین ہیں خلاصہ یہ کہ جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق اور شریعت کے موافق حکم نہیں کرتے وہ کافر ہیں ظالم ہیں فاسق ہیں یہ اللہ کا حکم ہے کسی بندے کا نتیجہ فکر نہیں جسے نظریاتی اختلاف قرار دیا جا سکے ساتویں بات شریعت اسلامیہ اس بات کی قائل ہے کہ مسلمانوں کا بادشاہ مسلمان ہو نیک و صالح ہو جبکہ جمہوریت میں ان باتوں کا کوئی مطلب نہیں حاکم و بادشاہ چاہے کافر ہو ہندو ہو بے دین ملحد یا زندیق ہو مرتد و منافق ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بس اسے عوام کا منتخب نمائندہ ہونا چاہیے اور بس آٹھویں بات جمہوری نظام میں کابینہ میں موجود وزراء کے دین و مذہب سے بھی کوئی سروکار نہیں رکھا جاتا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ زانی ہے شرابی ہے لٹیرا ہے شرعی حدود کا مستحق ہے نہیں نہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں بس عوام کا منتخب نمائندہ ہونا چاہیے جیسا کہ آج کل کی پارلیمنٹوں اور اسمبلیوں میں ہوتا ہے حضرت ابو موسا اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں یمن کے گورنر تھے ان کا ایک کاتب تھا جو کہ عیسائی تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی اطلاع ہوئی تو حضرت ابو موسا رضی اللہ تعالی عنہ کو تنبیہ فرمائی کہ آپ کا کاتب نصرانی ہے تو ابو موسا رضی اللہ عنہ نے کہا جی ہاں وہ میرا کاتب ہے وہ خوشخط ہے اس کی تحریر اچھی ہے مجھے اس کی تحریر سے مطلب ہے اس کے دین سے کوئی مطلب نہیں اس کی کتابت میرے لیے اور اس کی عیسائیت اس کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بات پر سخت ناراض ہوئے اور فرمایا تم نے ایک اللہ کے دشمن کو مسلمانوں کی امانتوں سے باخبر رکھا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم اے ایمان والو غیر مسلموں کو اپنا ہمراز مت بناؤ جبکہ تم نے اس عیسائی کو اپنا کاتب بنا کر حکم خداوندی کے خلاف کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کافروں کو دور کیا ہے میں بھی انہیں دور رکھوں گا اللہ جل جلالہ نے کافروں کو ذلیل کیا ہے میں بھی انہیں ذلیل کروں گا سامعین گرامی قدر ذرا تصور فرمائیے صرف ایک کاتب یعنی سیکٹری کے عیسائی ہونے پر حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کتنے سخت ناراض اور خفا ہوئے کیونکہ سیکرٹری رازوں سے باخبر ہوتا ہے جس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے تبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو موسا رضی اللہ عنہ پر خفگی کا اظہار کیا اور اس نصرانی کاتب کو اس منصب سے ہٹا دیا جبکہ آج کل کے جمہوری نظام میں صدر وزیر اعظم اور گورنر تک کافر ہوں ملحد ہوں زندیق ہوں منافق ہوں کمیونسٹ ہوں بے دین ہو تو بھی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی مثلا پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ قادیانی تھا اور رہی بات اخلاقی انحطاط و گراوٹ کی تو وہ ان حکمرانوں میں ایک معمولی سی بات اسی فیصد سیاست دانوں کے اسکینڈل منظر عام پر آ چکے ہیں بہت سارے سیاست دانوں کے تو حرامی بچے اور بچیاں تک موجود ہیں نعوذ باللہ استغفر اللہ العظیم لا حول ولا قوت الا باللہ بطور مثال شیخ رشید اور عمران خان کا نام لیا جا سکتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں خلق خدا کے سامنے لا کر شرعی حدود جاری کرنی چاہیے لیکن یہاں حالت یہ ہے کہ یہی لوگ چودہ کروڑ مسلمانوں کے حکمران اور رہبر و رہنما ہیں مسلمانوں کو سادہ تو ہونا چاہیے لیکن احمق اور بیوقوف نہیں ہونا چاہیے نوی بات بعض لوگ جمہوری طریقہ حکومت نظام انتخابات اور پارلیمنٹ وغیرہ کو اسلام کا جامہ پہنانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں جو انتخابات کو ثقیفہ بنی ساعدہ سے تشبیح دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو انصار و مہاجرین نے ووٹ کے ذریعے منتخب کیا تھا حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے کیونکہ وہاں اس قسم کے الیکشن ووٹ یہ سب باتیں نہیں ہوئی تھی بس بڑے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رضامندی کا اظہار کیا تو تمام انصار و مہاجرین نے آگے بڑھ بڑھ کر بیعت کر لی اور پھر تمام اطراف نے اس کی اطلاع دے دی گئی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ ہیں یہی طریقہ آج بھی نافذ العمل ہوگا کہ عوام میں سے تقوا اور علم و عمل میں ممتاز لوگ کسی ایک شخص کو امیر منتخب کر لیں تو تمام لوگوں پر اس کی اطاعت واجب ہے اور وہ شرعی امیر ہے امیر کے انتخاب کے لیے ان جمہوری ڈھکوسلوں کی کوئی ضرورت نہیں جس میں فاسق و فاجر اور ولی و عالم کا ووٹ کوئی فرق نہیں رکھتا یاد رہے کہ ووٹ کا مطلب ہے رائے مشورہ تو آپ کا کیا خیال ہے کیا ایک شیخ الحدیث والقرآن و تفسیر کی رائے ایک بھنگی یا ڈرائیور کے برابر ہوگی اور فاسق و فاجر کی رائے جسے خدا کا کوئی خوف نہیں اس متقی و پرہیزگار کی رائے کی طرح ہو سکتی ہے جس پر خوف خدا غالب ہو یہ طریقہ انتخابات الیکشن اور ووٹ تو فطرت انسانی کے خلاف ہیں جس میں انسانوں کو گنا جاتا ہے تولا نہیں جاتا یہ انسانیت کی تحقیر و توہین ہے کہ تمام انسانوں کے علم و عقل اور دل و دماغ کی رسائی کو برابر سمجھا جائے طرفہ تماشا تو یہ ہے کہ آج کل کے انتخابات میں پاگل اور دیوانے تک حصہ لیتے ہیں اور وہ عورتیں جو کہ گھروں میں بیٹھی دنیا سے بے خبر ہوتی ہیں ان کی رائے بھی مردوں کے برابر سمجھی جاتی ہے یہ مقام افسوس نہیں تو اور کیا ہے عورتوں کو گھروں سے نکالنے کی زبردست کوششیں جاری ہیں جس ملک میں انتخابات ہوں اور عورتوں کو انتخابات میں شریک ہونے کی اجازت نہ دی جائے تو پوری دنیا اس بات کی مخالفت کرتی ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ انسانیت کے اعتبار سے تمام انسان خداوند قدوس کے بندے ہیں اور سب کے سب برابر ہیں لیکن تقوا اور علم و عمل کے اعتبار سے انسانوں میں برابری نہ ہونا ایک فطری امر ہے جو ناقابل انکار ہے استعیذ باللہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم تم میں زیادہ معزز شخص زیادہ پرہیزگار شخص ہے وقال تعالی ورفعنا بعضهم بعضهم فوق بعض درجات بعضا تعالیٰ اور اللہ تعالی نے مرتبے کے اعتبار سے بعض انسانوں کو بعض انسانوں پر برتری عطا فرمائی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کو تابع کر سکیں عقل و دماغ کا تمام انسانوں میں برابر نہ ہونا ایک ناقابل انکار حقیقت ہے قال تعالی وما يعقلها الا العالمون یہ ہے ڈیموکریسی یعنی جمہوریت جو جاہل و عالم میں فرق نہیں کرتی حالانکہ اللہ جل شانہ نے جاہل و عالم کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ عقل و علم اور فکر و مرتبے کے اعتبار سے برابر نہیں ہوا کرتے قل هل يعلمون يعلمون لا بات یہ جمہوریت والے پارلیمان کو شورا قرار دیتے ہیں یہ بھی فریب دہی کی ایک ناکام کوشش ہے کیونکہ اسلامی شورا میں اہل حل و عقد لوگوں کی رائے کا اعتبار کیا جاتا ہے اور انہیں امیر مقرر کرتا ہے اس شورا میں خائن و کرپٹ اور بازاری مرد و عورتیں شامل نہیں ہوا کرتی اور نہ ہی شریعت نے ایسے لوگوں کی رائے کو معتبر قرار دیا ہے ایسے لوگوں کی تو گواہی تک شریعت میں معتبر نہیں جائے کہ ان کی رائے سے کروڑوں مسلمانوں کی قسمتوں کے فیصلے کیے جائیں اللہ تعالی نے زنا کی غلط تہمت و الزام لگانے والوں کو کوڑے لگانے کا حکم دیا اور فرمایا ولا شہادت ابدا و هم الفاصقون یعنی ان کی گواہی کو ہرگز ہرگز قبول نہ کرو اور یہی لوگ فاسق ہیں اب آپ خود بتائیے جمہوری طریقہ انتخابات سے پارلیمان میں آنے والے لوگوں کی اسی فیصد اکثریت چور لٹیرے زناکار اور شراب خور ہوتے ہیں یا نہیں یہ لوگ دین کا مذاق اڑاتے ہیں کوئی پردے کو ترقی کی راہ میں رکاوٹ قرار دیتا ہے تو کوئی داڑھی کو فرسودہ روایات قرار دیتا ہے اور کوئی اذان سن کر کہتا ہے کہ اذان بج رہا ہے اور کوئی جہاد کو دہشت گردی قرار دیتا ہے اور مجاہدین کے خلاف اپنے قول و فعل سے لڑتا ہے اور ان کے خلاف کاروائیاں کرتا ہے لیکن جمہوریت کی نحوست سے ایسے لوگ ووٹ کے ذریعے مسلمانوں کے سربراہ بن جاتے ہیں کیونکہ لوگوں کی اکثریت بے دین اور جاہل ہوتی ہے چنانچہ یہ اکثریت اپنے ہی جیسے کسی شخص کو منتخب کرے گی اگر کوئی بڑا عالم دین درس قرآن دے تو اسے چند ہی لوگ دستیاب ہوں گے لیکن اگر کوئی رنڈی رقص کرے تو ہزاروں لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں یہ حالت جہاں لمحہ فکریہ ہے یہ سوال بھی بجا طور پر پیدا ہوتا ہے ہم اس رقاصہ کو برحق مان لیں اور عالم دین کو حق کہہ دیں کہ اکثریت اس کے ساتھ نہیں بلکہ رقاصہ کے ساتھ ہے جو نام نہاد سیاستدان جمہوریت کو اسلامی سیاست اور جمہوریت کو اسلامی انقلاب کا سنگ میل گردانتے ہیں وہ خود فریبی میں مبتلا ہیں اللہ تعالی اس دین کی اور اسلامی نظام کی حفاظت فرمائیں گے اور جو لوگ جمہوریت کو اسلام کا یا اسلام کو جمہوریت کا لباس پہنانا چاہتے ہیں وہ ناکام تھے ناکام ہیں اور ناکام رہیں گے انشاءاللہ اللہ آج کا اسلام وہی چودہ سو سال پہلے کا اسلام ہے جسے ہمارے پیارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے یہ دین ایسا مشعل راہ ہے جو کبھی مدھم ہوگا اور نہ ہی کبھی بجے گا باللہ یریدون اللہ بافواہہم کافر اللہ کی روشنی کو اپنے منہ کے پھونکوں سے بجانا چاہتے ہیں واللہ متم و ولو کری حل مگر اللہ تعالی اپنی روشنی کو مکمل کر کے رہے گا اگرچہ کافروں کو ناگوار ہی کیوں نہ ہو چودہ سو سال پہلے آنے والا یہ دین اسلام آج بھی پوری طرح روشن ہے جدید دور کے تقاضوں کو پورا کرنے کی یہ صلاحیت رکھتا ہے جدید دور کے تقاضے اس دین کے تابع ہیں یہ دین جدید دور کے تقاضوں کے تابع نہیں ہے تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے دین کو تمام ادیان و مذاہب پر غالب کرنے کی کوششوں میں شریک ہوں اس عظیم مقصد کے لیے جہاد و قتال کی راہ کو اپنائیں کیونکہ تمام تر فتنوں کا خاتمہ اور دین کو غالب کرنے کا فقط یہی ایک طریقہ ہے اللہ جل جلال کا ارشاد ہے قاتل فتنا و دین و کلّہ اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ درس و تدریس تعلیف و تصنیف اور دعوت و تبلیغ اور تزکیہ نفس یہ سب دین کے شعبے ہیں اکثر مجاہدین بھی تبلیغ کے راستے مدرسوں میں آتے ہیں پھر جہاد کی طرف مائل ہوتے ہیں لیکن اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ جہاد و قتال کو چھوڑ کر دین کو غالب کیا جا سکتا ہے مذکورہ شعبوں سے علمی فتنوں کا دفاع اور دین کی شاعت و حفاظت بجا طور پر ہوتی ہے لیکن تمام تر فتنوں کا خاتمہ اور غلبہ اسلام اور اسلامی حکومت کا خواب بغیر قتال کے شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا جمہوری سیاست کے ذریعے اسلامی انقلاب کا دعویٰ کرنے والے شراب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جو پیاسا صحرا میں دیکھتا اور ریت کے ٹیلوں کو پانی سمجھ کر اس کے تعاقب میں مارا مارا پھرتا ہے جمہوری سیاست کے ذریعے نفاذ اسلام کا نعرہ لگانے والے اندھیرے میں تیر چلا رہے ہیں اور انجان راہوں کے مسافر ہیں سرات مستقیم کو اختیار کیا جائے اسلامی انقلاب کی خاطر مسلح طریقہ اختیار کیا جائے استعیذ باللہ وَأَنَّ هَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ اللہ کے دین کو اختیار کرنے میں اور اس کے نظام کو اختیار کرنے میں ہی خیر ہے مختلف نظاموں اور مختلف عزموں کو اختیار کرنے میں کوئی خیر نہیں اے مسلمانوں مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے حضرت امیر المومنین ملا محمد عمر مجاہد حفظہ اللہ نے تحریک طالبان کی صورت میں اس ناممکن کو ممکن کر دکھایا ہے اور سر پر امامہ باندھے کندھے پر چادر لٹکائے اور قینچی چپل پہنے طالبان نے تقریباً سات سال تک حقیقی اسلامی حکومت کا نمونہ عالم اسلام و کفر کے سامنے پیش کیا اور اس تاریخ کو انشاءاللہ اللہ پھر دہرایا جائے گا شہیدوں کا خون زخمیوں کے کٹے ہوئے اعضا اور یتیموں بیواؤں کی دعائیں رائے گاہ نہیں جائیں گی انشاءاللہ اللہ بعض ڈیموکریٹک پارٹیاں کمیونسٹ جماعتیں اور سیکولر قسم کے لوگ طالبان القاعدہ اور اسلامی نظام کی خاطر کوشش کرنے والوں کو رجعت پسند جدید دور کے تقاضوں سے بے خبر اور کنویں کے مینڈک قرار دیتے ہیں ایسے لوگوں کی اکثریت دانستہ یا نادانستہ انگریزوں کے نمک حلال ان سے جاسوسی کے بدلے جاگیریں حاصل کرنے والے اور امریکی و برطانوی کنووں کے مینڈک ہیں یہ موسمی مینڈک روس کے عروج کے وقت بھی بہت زیادہ تھے کسے نہیں معلوم قوم پرست جماعتوں نے پاکستان میں کمیونزم کے کتنے سہانے خواب دیکھے تھے لیکن خداوند متعال کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے کمیونزم کے ہتھوڑے اور درانتی کو آسمان عروج سے زمین پر دے مارا تو یہ موسمی مینڈک بھی دم توڑ گئے امریکہ اور اس کے دم چھلوں کی بربادی بھی یقینی ہے پھر جمہوریت جمہوریت کا ورد کرنے والی مخلوق بھی دم توڑ جائے گی تمام عزموں اور نظاموں کی روح نکل جائے گی تمام غباروں سے ہوا نکل جائے گی انشاء اللہ باقی رہے گا نام صرف اللہ کا قائم رہے گا نظام صرف اسلام کا اے ایمان والو مستقبل اسلام کا ہے مسلمانوں کا ہے بس ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے دشمنان اسلام اور یہود و نصارہ کے تیار کردہ نظام حکومت ڈیموکریسی یعنی جمہوریت پر لانت بیچ کر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دین کو گلے لگائیں اپنی زندگیوں میں لوگوں کی زندگیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام کو نافذ کرنے کی کوشش کریں اسلام کی خاطر گردنیں کاٹنے اور کٹوانے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں اگر ہم اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے دوست و دشمن میں تفریق نہیں کریں گے خیر و شر میں امتیاز نہیں برتیں گے مسلمان ہو کر اسلام کا حق ادا نہیں کریں گے اور اسلام کے نفاذ کے لیے اپنی روحی فکری مالی جانی قربانیاں پیش نہیں کریں گے تو ہم برباد ہو جائیں گے تباہ ہو جائیں گے اللہ جل جلالہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر خصوصی رحم فرمائے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے آمین کفار بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم نہ مسلمان رہیں نہ کافر بنے بلکہ نیم تیتر نیم بٹیر بنے نہ گھر کے رہیں نہ گھاٹ کے اے ایمان والو ہمارا دین قیامت تک کے لیے آیا ہے اسلام تمام تر کفری منحرف اور گمراہ کن نظاموں کا مقابلہ کرنے اور انہیں مغلوب و زیر کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے ہمیں اپنے دین پر فخر کرنا چاہیے ہمیں نعمت اسلام کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس عظیم نعمت کی حفاظت کے لیے ہر قسم کی جانی اور مالی قربانی دینی چاہیے آج پوری دنیا میں امریکی کوے کائیں کائیں کرتے پھر رہے ہیں کہ جمہوریت بحال کی جائے جمہوری اصلاحات کی جائیں اگر جمہوری اصلاحات نہیں کرو گے تو ہم امداد بند کر دیں گے تجارتی بائیکاٹ کریں گے افسوس اس پر نہیں کہ امریکی یہ مطالبہ کر رہے ہیں وہ تو مطالبہ کریں گے ضرور ظاہر ہے کہ کافر کفری نظام کے لیے جد و جہد تو ضرور کریں گے اور دوسری قوموں پر بھی اسے مسلط کریں گے لیکن حیرت و افسوس تو ان لوگوں پر ہے جو اسلام کے نام پر اسلام کی جڑیں اکھیڑ پھینکنے کی ناکام کوششوں میں جتے ہوئے ہیں ناکام اس لیے کہ اس سے پہلے بھی بہت ساروں نے یہ کوششیں کی اسلام کے بارے میں زہر افشانیاں کی اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے کیے لیکن ان سب کو ناکام و نامراد ہونا پڑا اے ایمان والو جہاد تا قیامت جاری رہے گا اسے کسی کا ظلم روک سکتا ہے اور نہ ہی عدل و انصاف لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل یا اللہ کی سنت ہے اسے کوئی نہیں مٹا سکتا فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا شمع اسلام کی روشنی کو کوئی نہیں بجھا سکتا البتہ اسے بجانے کی کوشش کرنے والے اپنی ظلمت و تاریکی میں اضافہ ضرور کریں گے جو اللہ سے مقابلہ کرنے کی ٹھان لے اسے فرعون و حامان اور نمرود کے انجام بد سے باخبر رہنا چاہیے استعیذ باللہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواههم ویعب اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا میرے محترم بھائیوں بہنوں اس بیان کو جمہوریت کے عاشق بھی سنیں گے اور جمہوریت کی حقیقت کو سمجھ کر نفرت کرنے والے بھی سنیں گے بس آخری گزارش یہی ہے کہ جمہوریت کے ذریعے اسلامی انقلاب کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا جیسے کہ لیٹرین سے کبھی بھی خوشبو یا عطر نہیں تیار کیا جا سکتا اسلامی انقلاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہی آ سکتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں موجود ہیں آپ اپنے رہبر و رہنما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا مطالعہ کیجیے روشنی وہیں سے مل سکتی ہے اور کہیں سے نہیں دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہمیں حق بات کہنے حق بات سننے اور حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین اللهم صل وسلم على حبيبنا وسيدنا وهادينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين په دوا سوا ډالر دی ایمان خپلو دوکا شوی غلام د امریکا شوی غلام د امریکا شوی په دوا سوا ډالرو د خرڅ کړلو ایمان په دوا سوا ډالرو د خرڅ کړلو ایمان اوس هم لا پخلوای چې زیم مسلمان اوس هم لا پخلوای چې زیم مسلمان لسف د مسلمانو نا وتلای گمراه شي غلام غلام غلام غلام قبائلی لشکر سلویشتی کا اصل چہرہ ہر قوم میں جیسے مخلصین ہوتے ہیں ویسے ہی منافقین بھی پائے جاتے ہیں جب تک دنیا قائم ہے وفاداروں اور غداروں کے درمیان بھی جنگ جاری رہے گی انگریز نے جب قبائل پر حملہ کیا تھا تو بے سر و سامان نہتے مسلمانوں نے خونخوار انگریزوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا مقابلہ چونکہ برابری کا نہ تھا انگریز توپ ٹینکوں اور طیاروں سے لیس اور بیچارے مسلمان چھرے دار بندوقیں اور کلہاڑیوں سے مسلح اس لیے چالیس چالیس آدمیوں کے لشکر بنائے جاتے تھے جو کمین لگا کر دشمن پر دعویٰ بولا کرتے تھے ان لشکروں کو سلویشتی کا نام دیا جاتا تھا سلویشت یا سلویخ پشتوں میں چالیس کو کہتے ہیں یہ ہمارے بزرگوں کی تاریخ ہے روشن اور شاندار تاریخ جو سونے کے حرفوں سے لکھنے کے قابل ہے یہ اس وقت کی بات ہے جب لوگوں نے پٹرول سے مالا مال عربستان کو نہیں دیکھا تھا اور جب لوگوں میں دین کی محبت تمام تر دنیاوی مفادات پر غالب ہوا کرتی تھی اور جب لوگ جہاد سے ایسی محبت کیا کرتے تھے جیسے کافروں کو شراب و کباب اور فوجیوں کو تنخواہ سے ہوتی ہے بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ اور جب دور دراز سے آنے والے مہاجر و مظلوم مسلمان بھائیوں کا یوں استقبال کیا جاتا تھا جیسے انصار مدینہ نے مہاجرین مکہ کو گلے لگایا تھا پھر حالات نے پلٹا کھایا کافی ساری برائیوں کو نیکی اور بدکاروں کو سرداری کا درجہ دیا جانے لگا سر ہتیلی پر رکھے سرفروش مجاہدین کو دہشت گرد اور لٹے پٹے مظلوم مہاجر بھائیوں بہنوں کو غیر ملکی قرار دیا جانے لگا پھر انہیں قید کر کے جیلوں میں ڈالنے بزور طاقت نیست و نابود کرنے یا وطن سے نکال باہر کرنے کی کوششیں شروع ہو گئیں محترم بھائیوں اس مشن میں جیسے ٹیشو پیپر فوجیوں ملیشیا کے اہلکاروں اور خسادار فورس نے حصہ لیا ویسے ہی قبائل کے بعض غیور اور محب وطن عوام کو بھی اپنے مسلمان بھائیوں کے خون کا پیاسا بنایا گیا پھر سلویشتی جو ایک قابل فخر نام اور کام ہوتا تھا جو ہمارے باپ داداؤں نے کافر انگریزوں کے خلاف ترتیب دیا تھا وہی سلویشتی یعنی قبائلی لشکر مجاہدین کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے حرکت میں آ گیا تاریخ میں ایسے لشکر کی ابتدا کہاں سے ہوئی اسے آپ یاد رکھیے پھر اس لشکر میں شامل لوگوں کا حکم بھی آپ سمجھ جائیں گے جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کی طرف ہجرت فرمانے لگے تو پورے عرب میں یہ اعلان کرا دیا گیا کہ محمد کو روکو اور جو کوئی محمد کو زندہ یا مردہ لائے گا اسے سو اونٹ انعام میں دیے جائیں گے چنانچہ قبائل عرب نے بڑے بڑے لشکر بنائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کیا لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحفاظت مدینے پہنچ گئے اور لشکروں کو ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہ ملا دور حاضر میں بھی کافروں نے اسلام کے مایا ناز بیٹوں کے سروں کی قیمت مقرر کر رکھی ہے اور اس انعام کو حاصل کرنے کے لیے بہت سارے پرویزی اور قرضی سوروں اور پالتو کتوں نے بڑے پیمانے پر دہشت گردی کے خلاف مہم شروع کر رکھی ہے لیکن ان لوگوں کو ناکام و نامراد ہونا پڑے گا اور فتح صرف حق کی ہوگی انشاء اللہ محترم مسلمانوں ایک بہت خطرناک غلطی اس وقت مسلمانوں کو لگی ہوئی ہے کہتے ہیں کہ حکمران تو ہیں مرتد و کافر لیکن یہ بیچارے فوجی بے گناہ مارے جا رہے ہیں انہیں غلط استعمال کیا جا رہا ہے اس کا عوامی اور سادہ سا جواب تو وہی پرانا ہے لیکن معقول اور عام فہم یعنی ٹشو پیپر ٹوائلٹ پیپر خوبصورت رنگ کا ایک کاغذ ہے لیکن اس بے گناہ کاغذ کو کس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ذرا غور فرمائیے اب شریعت کے آئینے میں اس مسئلے کو دیکھتے ہیں فرعون کو کون نہیں جانتا موسا علیہ السلاۃ والسلام کے مقابلے میں باطل کا سربراہ اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا اللہ جل جلال نے قرآن کریم میں جگہ جگہ فرعون کی مذمت کی ہے لیکن اللہ جل شاہ نے صرف فرعون کو قصوروار نہیں ٹھہرایا بلکہ اس کی کابینہ کے وزراء قوم اور فوج کو بھی مجرم قرار دیا ہے کیونکہ کوئی بھی انسان اپنے مددگاروں کے تعاون کے بغیر ہاتھ پاؤں نہیں مار سکتا خدا وند کا کے ارشاد ہے استعیذ فرعون و حامان و جنودہما کانو خاطئین یقینا فرعون اس کا وزیر حامان اور ان دونوں کی فوج سب مجرم تھے اللہ تعالی نے فرعون کے ہم نواؤں کے لیے مختلف الفاظ استعمال کیے ہیں مثلا ملا قوم اور جنود اور ان سب کو فرعون کا شریک جرم قرار دیا ہے ارشاد باری تعالی ہے فاستخف قومه فأطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين پس بے وقوف بنایا فرعون نے اپنی قوم کو تو قوم نے فرعون کی اطاعت کی یقیناً یہ فاسق قوم تھی جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے بدلہ لیتے ہوئے ان سب کو غرق کر ڈالا اور اگلے پچھلوں کے لیے انہیں نشان عبرت بنا ڈالا فرعون سے پوچھا گیا تجھے کس چیز نے ظالم بنایا ہے تو اس نے کہا مجھے کسی نے ظلم سے نہیں روکا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے النار ظالم اور ان کے مددگار سب دو ہیں آپ ذرا اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بتائیے تو صحیح یہ لشکر جو سلویشتی کے نام پر ترتیب دیے جاتے ہیں ان کی اصل کمان کہاں ہے کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ان لشکروں میں صرف شرکت کرنا ہی واسطہ در واسطہ شیطان بش کی غلامی ہے ملکان کو پولیٹیکل پولیٹیکل کو گورنر گورنر کو صدر اور اس کالے بھجنگے غلام کو بش حکم کرتا ہے کیا یہ واسطہ در واسطہ بش کی غلامی نہیں کیا یہ ظالم اور غدار فوجیوں اور ان کے سربراہ پرویز کے ساتھ تعاون نہیں ہے یہ اپنے ہی مسلمان بھائیوں اور مجاہدین کا تعاقب کرنا اس واقعہ ہجرت سے مشابہت نہیں رکھتا جب مسلمان بےکس و لاچار وطن سے ہجرت کر رہے تھے اور کفار و مشرقین چند اونٹوں کے لالچ میں آقا نامدار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سودا کرنا چاہتے تھے کیا یہ بے غیرتی ذلت اور رسوائی نہیں ہے کیا ہماری اس بدترین تاریخ سے ہمارے بزرگوں کی زرین اور روشن تاریخ سیاہ نہیں ہوتی کیا ان لشکروں میں شرکت سے ان کی مبارک روحوں کو تکلیف نہیں پہنچتی جواب دیجیے اور خدا کو حاضر و ناظر جان کر اپنی آخرت کی فکر کیجیے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من امرأ مسلما موضع فيه حرمته وينتقص فيه فيه فيه فيه من من من من عرضه عرضه إلا إلا خذله الله الله في في في موطن موطن يحب يحب نصرته نصرته وما امرئ ينصر مسلما موضع ينتقص وينتهك حرمته نصره رواه داود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی مسلمان آدمی کو ایسے موقع پر بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے جہاں اس کی عزت پامال ہوتی ہو اور اس کی آبرو کو نقصان پہنچتا ہو تو اللہ تعالی ایسے شخص کو اس جگہ رسوا فرمائے گا جہاں وہ مدد چاہتا ہوگا اور جو شخص کسی مسلمان کی ایسے موقع پر مدد کرے جہاں اس کی عزت پامال ہوتی ہو اور اس کے بے آبرو ہونے کا خطرہ ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی اس وقت امداد فرمائے گا جب وہ امداد چاہتا ہوگا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان الناس اذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه اوشک ان يعمهم الله بعقاب منه یعنی جب لوگ ظالم کو دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالی ان پر عمومی عذاب نازل فرمائے جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ نیک و بد جھوٹے و سچے اور چھوٹے و بڑے میں فرق نہیں کرتا وہ سب کو بہا لے جاتا ہے ارشاد خدا بندی ہے اور ڈرو اللہ کی اس عمومی آزمائش سے جو خصوصی طور پر صرف ظالموں پر نہیں آتی حالیہ عذاب خداوندی جو امریکہ میں کترینا اور ریٹا کے نام سے آیا انڈونیشیا اور سری لنکا میں سونامی کے نام سے آیا اور اب پاکستان اور کشمیر میں زلزلے کی شکل میں آیا اور لاکھوں قیمتی مسلمان جانوں کو نگل گیا یہ بلا وجہ نہیں یہ ہمارے گناہوں نافرمانیوں اور سرکشیوں کا نتیجہ ہے آپ شاید یہ کہیں گے کہ ہم مجبور ہیں حکومت ہمیں مجبور کرتی ہے قوم ہمیں مجبور کرتی ہے اس لیے ہم سلویشتی بناتے ہیں ورنہ ہم تو مجاہدین سے بہت ہی محبت کرتے ہیں ہم انہی مجاہدین کی حفاظت کی خاطر حکومت کے ساتھ چال چلتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ پہلے ایک سوال کا جواب دیں طالبان حکومت کے خاتمے کے ساتھ ہی پورے پاکستان میں مجاہدین کے خلاف آپریشن شروع ہو گئے ظاہر ہے کہ ان آپریشنوں کا نشانہ بننے والے مجاہدین بے گناہ اور مظلوم تھے اور ان کی مدد کرنا شرعن ہم سب کی ذمہ داری لیکن جب مجاہدین نے مدد مانگی تو ازر کیا جانے لگا کہ فوج کے خلاف لڑنے کی ہم میں قوت نہیں دوسری طرف حکومت نے لوگوں کو مجاہدین کے خلاف کھڑا کیا تو پورے چار ہزار کا مسلح لشکر تیار ہو گیا اسی کو کہتے ہیں عذر گناہ بدتر از گناہ بخدا خدا یہ دو تین سو مجاہدین جو بش کے لشکر کو قابو کیے ہوئے ہیں چار ہزار کا قبائلی لشکر اگر حکومت کی بجائے مجاہدین کا ساتھ دیتا تو آج اسلام آباد پر اسلام آباد ہوتا اور اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہوتا اور پرویز کی لاش اس کے وزارا سمیت پھانسی پر لٹک رہی ہوتی افسوس چند ایک مخلصین کے علاوہ اکثر لوگوں نے حکومت کا ساتھ دیا اس کا سلا کیا ملا کاروبار تباہ بازار بند گھروں کی مسماری بد امنی اور آئے روز قبائلی مسلمانوں کا خون خسرت دنیا والآخرہ یعنی دنیا و آخرت کی تباہی نہ خدا ہی ملا نہ وصال سنم نہ خدا ہی ملا نہ وصال سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے اے مسلمانوں عقل مند وہ ہے جو گزشتہ حالات سے سبق سیکھ کر اپنے مستقبل کو درست کرے اب جنگ کے شعلے شمالی وزیرستان کو اپنی لپیٹ میں لے چکے ہیں اور شمال میں بھی جنوب کی مانند حکومت غداروں کا لشکر تیار کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے آپ اہل حق مجاہدین کا ساتھ دیتے ہیں یا غلامان انگریز اور فرزندان بش کا لیکن یاد رکھیے گا اگر آپ کا دل مجاہدین کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تو آپ ہمارے دشمنوں کے درمیان نہ آئیں خدا را آپ ان بش کے غلاموں اور پرویز کے فوجیوں کی صف میں کھڑے ہو کر ان دین دشمنوں اور غداران ملک و ملت کے ہاتھ مضبوط نہ کریں اگر آپ خدا نخواستہ اس صف میں مارے گئے تو آپ کا بھی وہی حشر ہوگا جو ان ظالم اور منافق فوجیوں کا ہوگا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من کثر سواد قوم فهو منهم جو کسی قوم کی تعداد میں اضافہ کرے وہ بھی انہی میں سے ہے آج فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کل شاید آپ کے ہاتھ میں نہ ہو لمحوں نے خطا کی ہے صدیوں نے سزا پائی ہے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين غلام د امریکا سے غلام د امریکا سے دوا سوا ډالر دی ایمان خپل لو دوه کښې غلام دا امریکہ سے غلام دا امریکہ آئیے توبہ کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لیؤید هذا الدین بالرجل الفاجر یقیناً اللہ جل جلالہ اس دین کو گناہ گار شخص کے ذریعے مضبوط بنائیں گے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جہاد سے دور بھاگنے والے اور اپنی دینی ملی اور اخلاقی ذمہ داریوں کو پورا نہ کرنے والے چوروں کی مانند منہ چھپاتے پھرتے لیکن چونکہ اب معیار بدل چکے ہیں منافقوں کو اعتدال پسند ڈرپوکو اور بزدلوں کو نازک طبیعت جمہوری حماقتوں کو سیاست و فراست جہاد کو دہشت گردی علماء دین کو جاہل اور مدارس و مساجد کو بغض و نفرت پھیلانے کے مراکز قرار دیا جاتا ہے ایسے میں اگر کوئی شخص کسی مجاہد کو چرسی چور اور بدماش ہونے کا تانا دے تو اس میں کوئی حیرت اور تعجب کی بات نہیں ہے خطاب مشرقین مکہ میں جانا پہچانا نام تھا اس کا بیٹا عمر بھی بہادری اور جھگڑوں میں اپنا ثانی نہ رکھتا تھا اس نے جب یہ سنا کہ محمد نامی شخص ہمارے بتوں کو برا بلا کہتا ہے ایک خدا کی دعوت دیتا ہے اور اپنے آپ کو نبی قرار دیتا ہے تو عمر نے تلوار سنبھالی اور محمد نامی شخص کا سر کاٹنے نکل کھڑا ہوا لیکن جس محمد کی گردن کاٹنے عمر نکلا تھا اسی محمد کے سامنے عمر کی گردن جھکی ہوئی تھی سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم عمر توحید و رسالت کا اقرار کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں شامل ہو جاتا ہے پہلے مسلمان چھپ چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے اب عمر کی جرت و بہادری کی بدولت برسر عام خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے لگے یہ عمر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے آیا تھا انہی کا جانشین و خلیفہ بنا اور تاریخ میں وہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہلائے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کافروں کے سردار ولید بن مغیرہ کے صاحب زادے تھے انہوں نے خود بھی مسلمانوں کے خلاف جنگیں لڑی بلکہ وہ تو کافروں کے مشہور سپسالار تھے غزوہ احد میں خالد ہی تھے جنہوں نے مسلمانوں کی پشت پر حملہ کیا تھا اور پھر مسلمانوں کے شہداء کی تعداد ستر تک جا پہنچی تھی لیکن یہی خالد تاریخ اسلام میں سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کہلائے حضرت حمزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور دودھ شریک بائی تھے وہ شراب پینے کے عادی تھے شراب کے حرام ہونے کے احکامات نازل ہوئے تو انہوں نے اس گندی چیز سے توبہ کی اور جنگ احد میں شہید ہو کر سید الشہداء یعنی شہیدوں کے سردار کہلائے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الشہداء بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے شہیدوں کے سردار دو ہیں ایک حمزہ رضی اللہ عنہ اور دوسرا وہ شخص جو ظالم بادشاہ یا جابر حاکم کے سامنے کلمہ حق کہے اور اسے حق گوئی کی پاداش و جرم میں قتل کر دیا جائے آپ کو معلوم ہے کہ اکثر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پہلے مشرقین تھے اور ہر قسم کی گندگیوں میں مبتلا تھے لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت تھی کہ وہ انبیاء علیہ مسلوات و تسلیمات کے بعد افضل ترین انسان کہلائے ہدایت و گمراہی اللہ جل جلالہ کے ہاتھ میں ہے چنانچہ اللہ تعالی بہت سارے ایسے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو پہلے چرسی ہوتے تھے اور دوسرے حرام کاموں میں مبتلا ہوتے تھے مگر اللہ تعالی انہیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے پھر وہ جہاد تبلیغ اور دوسرے دین کے کاموں میں لگ جاتے ہیں تو انہیں تانوں کا نشانہ بنانا حرام ہے سخت ترین جرم ہے سابقہ گناہوں کی بنا پر انہیں ملامت کرنا گناہ کبیرہ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے التائب من الذنب ذنب گناہوں سے توبہ کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو یعنی توبہ کرنے کی بدولت وہ گناہ گار شخص بالکل صاف و شفاف ہو جاتا ہے افسوس کہ کچھ لوگ جو اپنے آپ کو نیک و صالح خیال کرتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ فلاں جو چوری کیا کرتا تھا اب تبلیغ میں جڑ گیا ہے اور فلاں جو چرس کے کش لگایا کرتا تھا مجاہدین کی خدمت میں لگ گیا ہے تو یہ اپنے آپ کو نیک سمجھنے والے لوگ ان توبہ کرنے والے لوگوں کو اپنے تانوں اور ملامتوں کا نشانہ بناتے ہیں ان تانا دینے والے لوگوں کو اپنی عاقبت اور آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور اپنے انجام کے بارے میں سوچنا چاہیے اور انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ عمر رضی اللہ عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے آئے تھے لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد وہ امیر المؤمنین کہلائے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑتے رہے لڑتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور تاریخ میں سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کہلائے سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ شراب پیا کرتے تھے لیکن جام شہادت پی کر سید الشہداء یعنی شہیدوں کے سردار کہلائے اکرما بن ابی جہل ابو جہل کے بیٹے تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرعون هذه الامہ اس امت کا فرعون قرار دیا لیکن اکرما رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے ہدایت دی اور وہ کامیاب ہوئے اور تانے دینے والے ملامت کرنے والے ناکام ہوئے میرے پیارے دوستو یہ حدیث ہمارے ذہنوں سے نہ نکلے ان اللہ هذا الدین بالرجل الفاجر کہ اللہ جل گناہ گار آدمی کے ذریعے دین اسلام کی مدد فرمائیں گے اور دین اسلام کو تقویت پہنچائیں گے دین اسلام کو مضبوط فرمائیں گے یہ تجربہ ہے کہ بہت سارے اپنے آپ کو اچھا اور سوپی ساپی سمجھنے والے لوگ کام کے وقت بیکار اور امتحان کے وقت ناکام ثابت ہوتے ہیں اور بہت سارے چوروں زانیوں چرسیوں اور شراب نوشوں کو اللہ تعالی توبہ کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے پھر وہ تبلیغ میں لگ جاتے ہیں مدرسوں میں پڑھنے لگتے ہیں یا جہاد میں شریک ہو کر شیروں کی مانند لڑتے ہیں اور دیوانہ وار جامع شہادت نوش کرتے ہیں ہے کوئی گناہ گار جو اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور عمر خالد حمزہ اور اکرما رضی اللہ عنہم کی جانشینی کا حق ادا کرے پھر شہادت کا مرتبہ پائے شاید آپ شیر وزیرستان نیک محمد شہید رحمہ اللہ کو نہیں بولے ہوں گے جو پاک امریکی اتحادی فوجیوں کے میزائل حملے میں شہید ہوئے وہ کوئی ڈاکٹر انجینئر ممبر عالم حافظ قاری یا خاص آدمی نہیں تھے لیکن اللہ تعالی نے اس عام آدمی کو خاص آدمیوں پر جو فضیلت عطا فرمائی ہے وہ ظاہر اور نیک محمد کو ایجنسی کا بندہ قرار دینے والوں پر جو اللہ نے فضل فرمایا ہے وہ بھی ظاہر ہے اللہ جل جلال ہماری عاقبت کو درست فرمائے اللہ جل جلال سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے اپنی عاقبت کی فکر کرنی چاہیے دوسروں کو تانوں اور ملامتوں کا نشانہ بنانے کے بجائے اپنی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے جمی ایوہ المؤمنون لعلکم تفلحون اے ایمان والو سب مل کر توبہ کرو اللہ کے سامنے آہزاری کرو لعلکم تفلحون شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ اللہ جل جلالہ ہم سب کے انجام کو درست فرمائے اللہ جل جلالہ ہم سب کے انجام کو بخیر فرمائے اور ہمیں شہادت کی نعمت سے محروم نہ فرمائے واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين